السلام علیکم ہمارے ونڈوز پروگرامنگ کے کورس کا آج دوسرا لیکچر ہے آج کے لیکچر میں ہم سی لینگویج کا ایک بہت اہم کانسیپٹ جو ہے وہ ریوائز کریں گے کچھ چیزیں ہم ریوائز کریں گے اور کچھ نئی چیزیں بھی شاید آپ ڈسکور کریں پوائنٹرس جو ہیں وہ ونڈوز پروگرامنگ میں ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں باقی لینگویجز جیسے بیسک ہے اور کوبول تھی کسی زمانے میں اب بھی ہے جاوا جو پوائنٹرس الاؤ ہی نہیں کرتی ان سے سی لینگویج کا بیسک ڈفرنس جو ہے وہ پوائنٹرس اور لو لیول ایکسس ہے لیکن ونڈوز پروگرامنگ اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو کسی بھی طرح سے ونڈوز کے آرکیٹیکچر کی وجہ سے آپریٹنگ سسٹم کے آرکیٹیکچر کی وجہ سے پوائنٹرس بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں سو so, آج کا ہمارا لیکچر جو ہے یہ پوائنٹرس کے حوالے سے ہم آغاز کریں گے پوائنٹرز کی وڈ کو ڈسکس کرتے ہوئے اور ہم پھر پوائنٹر ارتھمیٹک ڈسکس کریں گے اور آخر میں ایک ہلکی سی جھلک دیکھیں گے کہ پوائنٹرس ٹو پوائنٹرس کیا ہوتے ہیں سو so, مثال لیجئے کہ بادشاہی مسجد ہے جیسے وہاں پہ ایک لائن آف رومس اویلیبل ہے بہت سارے کمرے ہیں قطار اندر قطار بنے ہوئے ہیں شمال سے جنوب تک مشرق سے مغرب تک ایسیوم کریں ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ ہر کمرے کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس کے اوپر ہم ایک ڈیجٹ یا ایک نمبر لکھ سکتے ہیں اچھا کمرے کی آئیڈینٹیفکیشن کے لیے جس طرح مختلف عمارتوں میں ایسا ہوتا ہے اٹس ویری کامن تو ہمارے پاس بھی بادشاہی ماسک میں ہر کمرے کے اوپر ایک ایسا ڈیجٹ لکھنے کے لیے جگہ موجود ہے ریسٹرکشن یہ ہے کہ آپ صرف ایک ڈیجٹ اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کل کتنے کمروں پہ ڈیجٹس مارک کریں گے ویل پہلے کمرے کے اوپر آپ زیرو لکھیں گے دوسرے کے اوپر one three up to nine جی تو آپ نے کتنے کمرے مارک کیے آپ نے ٹوٹل ٹین رومس کو مارک کیا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ باقی رومس کو بھی مارک کرنا ضروری ہے we need to mark the other rooms as well so اس کا سولوشن کیا ہوگا ذہن پہ زور دیجیے جی ہاں اس کا سولوشن سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ ہمارے پاس مزید اسپیس اویلیبل ہو ہم نے جہاں ایک بورڈ یا مارکنگ اسپیس رکھا تھا وہاں ساتھ میں ہم ایک دوسرا اسپیس بھی مینج کریں دوسرا اسپیس مینج کرنے سے آپ پہلے روم کو کیا مارک کریں گے زیرو زیرو دوسرے کو zero one third room zero two اور چلتے ہوئے آخری روم پہ آپ لکھیں گے نائنٹی نائن اس طرح سے آپ ہنڈریڈ رومس کو مارک کر پائے ہیں اچھا اب ہم معاملہ تو آسان ہو گیا اگر ہمارے پاس تین بورڈ ہیں تو صفر صفر صفر سے نو سو ننانوے تک سو آن اینڈ سو فورتھ لیکن ہم اس میں ایک اور چیز انٹروڈیوس کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ بائنڈری نمبر سسٹم یوز کریں آپ ڈیسیمل نمبر سسٹم یوز نہ کریں اور ان رومز کو مارک کریں تو اب آپ کے پاس ایک مارکنگ اسپیس اویلیبل ہے آپ صرف ایک مارکنگ اسپیس پہ کوئی ایک بائنڈری ڈیجٹ لکھ سکتے ہیں تو اب کیا ہوگا جی تو اب آپ پہلے روم کو زیرو مارک کریں گے دوسرے کو ون مارک کریں گے ون مارک کر چکنے کے بعد اب آپ مزید مارک نہیں کر سکتے آپ تیسرے کمرے کے اوپر کچھ نہیں لکھ پائیں گے بیکاز آپ بائنڈری نمبر سسٹم یوز کر رہے ہیں اور آپشن ہی نہیں ہے سو so, اب اگر ہم مزید وہی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں ہم دو مارکنگ اسپیسیز اویلیبل کر لیتے ہیں پہلے کے اوپر لکھ دیا آپ نے زیرو زیرو پھر زیرو ون پھر ون زیرو پھر ون ون چار کمرے مارک ہو گئے اچھا اگر مارکنگ اسپیسز میں تین کر دوں تو کچھ اسی اینالوجی سے آپ دیکھ سکتے ہیں first room will be zero zero zero اس کے بعد زیرو زیرو ون پھر زیرو ون زیرو پھر زیرو ون ون چلتے جائیں تو پھر اس کے بعد آئے گا one zero zero one zero one so one so four لیکن آپ ٹریپل ون جب آل ونز ہو جائیں گے اس سے آگے نہیں جا سکیں گے سو so, کتنے رومس مارک کیے آپ نے کاؤنٹ کیجئے تو آپ نے تین مارکنگ اسپیسیز یا تین بورڈ کے ساتھ آٹھ رومس کو مارک کیا ہم یہاں پہ ایک لیپ لیتے ہیں جی اب ہم اس کو جنرلائز کرتے ہیں جنرلائز اس طرح سے کہ جب ہمارے پاس ہر روم کو مارک کرنے کے لیے ایک اسپیس اویلیبل تھا تو آپ نے دو رومس کو مارک کیا پہلے کو زیرو دوسرے کو ون سملرلی دو اسپیسز جب اویلیبل تھے تو آپ نے چار رومس کو مارک کیا تین کے گیس میں آپ نے آٹھ رومس کو مارک کیا آپ نے شاید کہیں پڑھا بھی ہو اگر آپ کے پاس اویلیبل ہوں این ون ہو سکتا ہے ٹو یا تھری کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ ٹوٹل کتنے رومس کو مارک کریں گے آپ two raise power two power rooms کو مارک کر پائیں گے اسی چیز کو ہم ذرا کمپیوٹر ریم کی طرف لے کے آتے ہیں رینڈم ایکسس میموری میں آپ کے سی پی یو سے ہر ایک ریم بائٹ تک دو فزیکل پاتس ہوتے ہیں دو رستے ہوتے ہیں جب آپ جب سی پی یو یہ چاہتا ہے کہ میں کسی ریم بائٹ سے کوئی ڈیٹا ریڈ کروں تو وہ کیا کرتا ہے وہ آرڈر بھیجتا ہے انسٹرکشن بھیجتا ہے کہ ریم بائٹ نمبر فلاں some digit byte number one two one hundred and two یا کوئی بھی اس ریم بائٹ سے مجھے ڈیٹا چاہیے اور ڈیٹا جو ہے وہ اٹ کسی ایک اور رستے سے سی پی یو تک پہنچتا ہے سی پی یو جو انسٹرکشن بھیجتا ہے کہ مجھے فلاں ریم بائٹ سے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے تو ایکچولی اٹ کال وہ انسٹرکشن کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ ریم کی بائٹ ریم کا بائٹ نمبر کیا ہے اوکے okay. سو so, اب ہم رومز کی ایگزامپل کو دیکھیں تو یہ فرض کریں کہ every room is a byte پہلی بائٹ جو ہے اگر ہمارے پاس رومز کو مارک کرنے کے لیے دو اسپیسیز اویلیبل تھیں تو ہر روم کے اوپر آپ نے ایک نمبر لگایا زیرو زیرو زیرو ون تو ہم یوں کہتے ہیں کہ فلاں روم کا چلیے فلاں بائٹ کا یہ ایڈریس ہے جس طرح بسائی مسجد کے رومز کے اوپر ہم نے نمبر لگائے تھے ہر روم کا ایک نمبر دیا تھا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہر روم کا ایک ایڈریس ہے اس کو ریم میں لے آئیں تو ہم کہیں گے کہ ہر بائٹ کا ایک ایڈریس ہے سو so, اگر ہمارے پاس ایڈریس رکھنے کے لیے گنجائش دو بٹس کی ہو دو اسپیسیز اویلیبل ہوں تو آپ چار بائٹس کو ایڈریسز دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تین ایڈریس کا جو وڈ ہے وہ تین ہو تو آپ آٹھ بائٹس کو ایڈریسز دے سکتے ہیں پہلی بائٹ کو آپ زیرو زیرو زیرو دیں گے اور آخری بائٹ کو ون ون ون ایڈریس دیں گے سی پی یو سے ریم تک دو بنیادی طور پر دو فزیکل پاتس یا بنیادی رستے ہوتے ہیں پاتس ہوتے ہیں پہلے کو ہم کہتے ہیں ایڈریس بس جب سی پی او کو کسی پرٹیکولر بائٹ سے ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے تو وہ ریم کو انسٹرکٹ کرتا ہے کہ مجھے وہ ایڈریس بتاتا ہے کہ مجھے اس ایڈریس والی بائٹ کو ریڈ کر کے دے دو مثلا مجھے byte number 2700 seven something read کر کے دو اور جب سی پی یو انسٹرکشن بھیج چکتا ہے تو actually data travels the other way جو دوسرا راستہ جس پہ ڈیٹا ٹریول کر کے سی پی یو تک پہنچتا ہے اس کو ہم ڈیٹا بس کہتے ہیں ہمارا تعلق اگر ہم پوائنٹرز کی بات کریں تو ہمارا تعلق کنسرن جو ہے وہ صرف ایڈریس بس کے ساتھ ہوگا پرانے کمپیوٹرز جو تھے ان کے اندر ارلیئر کمپیوٹرز جو کافی عرصہ چلتے رہے جن کو X T computer I B M نے بنایا وہ کافی عرصے تک پریویلنٹ رہے ان میں ایڈریس بس کی ویڈ سولہ بٹس ہوتی تھی یعنی ہر بائٹ کا جو ایڈریس تھا وہ سولہ بٹس پر مشتمل تھا تو آپ ٹوٹل کتنی بائٹس رکھ سکتے تھے اپنے کمپیوٹر میں میکسیمم کتنی بائٹس ہو سکتی تھیں جی ہاں پہلی بائٹ اگر 000 ہو تو آخری آل ونز ہوگی اس کے علاوہ آپ کے پاس ایڈریس ہی نہیں ہیں جو آپ مزید دے سکیں so it's very intuitive now کہ اسی ٹو ریس پار این کے فارمولا سے یا ویسے لاجکلی بھی آپ to the power sixteen bytes رکھ سکتے تھے سو ارلیئر کمپیوٹر میں sixty four kilo bytes two sixty four kilo bytes RAM ہو سکتی تھی آپ کے جو پوائنٹرس ہوتے ہیں آج کل کے وہ کسٹم ابھی تک چلا آ رہا ہے اور آج کل بھی پوائنٹر کی ویڈ دو بائٹس ہوتی ہے ایسے پوائنٹرس کو یہ ہم بات کر رہے ہیں ڈاس پروگرامرز جو سی لینگویج جو ڈاس میں پروگرامنگ کرتے رہے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں بعد کے کمپیوٹرز نے آ کے سکسٹین بٹس کو بتیس بٹ سے ریپلیس کر دیا آج کل کے جو کمپیوٹرز ہیں ہم ان شاء اللہ دا نیئر فیوچر اس کو بھی ایک نظر پھر پھر سے دیکھیں گے کہ کیا ایکچوئل ڈفرینس کیا آئے ہیں جب آپ نے ڈاس سے ونڈوز کی طرف موو کیا یا پرانے کمپیوٹر سے نئے کمپیوٹر کی طرف موو کیا کیونکہ دیٹ کنسرن دس سو ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کل کے کمپیوٹر جو ہیں ان میں 32 بٹ وائڈ بتیس بٹ وائڈ ایڈریس ہوتا ہے ایک پوائنٹر جو ہے وہ ایک ایسا ویریبل ہے جو کسی بھی ریم کی بائٹ کا ایڈریس اسٹور کر سکے تو گیس کریں کہ اگر آپ کی ایڈریس ایڈریس پاس جو ہے وہ سولہ بٹس وائڈ ہو تو ہر بائٹ کا ایڈریس کتنا وائڈ ہوگا ہر بائٹ کا ایڈریس سولہ بٹس پر مشتمل ہوگا سو آپ کو ایک پوائنٹر پوائنٹر میں اس بائٹ کا ایڈریس اسٹور کرنے کے لیے دو بائٹس چاہیے تو پوائنٹر کا سائز کیا ہوا دو بائٹس جبکہ آج کل کے جو پوائنٹرز ہیں آج کل کے نئے کمپیوٹر میں چونکہ ایڈریس کی بٹ بتیس بٹس ہے تو آپ کے پوائنٹر کا سائز بھی بتیس بٹس یا چار بائٹس ہوتا ہے یہاں پہ وہ لفظ آتے ہیں جو کافی انوائنگ ہے مے بی پہلا ہے نیئر پوائنٹرز ایسے پوائنٹرس جو دو بائٹس پر مشتمل ہوں انہیں آپ نیئر پوائنٹرز کہتے ہیں اور ایسے پوائنٹرز جو کہ چار بائٹس پر مشتمل ہوں انہیں آپ فار پوائنٹرز کہتے ہیں لیکن ونڈوز پروگرامنگ نے بہت آسان کر دیا یہ کام وہ اس طرح سے کہ ونڈوز 32 بٹ آپریٹنگ سسٹم ہے یعنی اس میں تمام پوائنٹرس بتیس بٹس پر مشتمل ہوتے ہیں ونڈوز اس کی وجہ یہ بھی ہے اس سے ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ونڈوز ارلیئر کمپیوٹرز کے اوپر نہیں چل سکتی سو ونڈوز میں نیئر اور فار پوائنٹرز کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے تمام پوائنٹرز بتیس بٹس کے چار بائٹس کے ہوتے ہیں تو سی لینگویج میں آپ جب نارمل ویریبلس بناتے ہیں تو آپ انٹیجر آئے ڈبل فلوٹ لانگ ڈبل یا اس طرح کی دوسری ڈیٹا ٹائپس یوز کرتے ہیں اور جب آپ پوائنٹر ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کا سنٹیکس یہ ہے آپ لکھتے ہیں int for example int I اور سیپریٹڈ لسٹ میں آپ ویریبل دے رہے ہوتے ہیں لیکن جہاں جہاں آپ کو پوائنٹر کریٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ اسٹار لگاتے ہیں you write int for example I comma star P T R اس سے آئے تو ایک انٹیجر ٹائپ کا ویریبل بنا لیکن پی ٹی آر ایک ایسا ویریبل بنا ہے جو کہ پوائنٹر ٹو انٹیجر ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ پی ٹی آر ایک ایسا ویریبل ہے جو انٹیجر تو اسٹور نہیں کرتا انٹیجر کے ایڈریس اسٹور کرتا ہے similarly double pointer double P T R اگر ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ پی ٹی آر یا کوئی بھی ویریبل نام آپ چوز کر سکتے ہیں ایک ایسا ویریبل ہے جو ڈبل کے ایڈریس اسٹور کرے گا یعنی وہ ڈبل ویریبل ویلو تو نہیں اسٹور کر سکتا ڈبل کے ڈبل ویریبل کے ایڈریس اسٹور کر سکتا ہے کسی بھی ڈبل ویریبل کا آپ ایڈریس اس میں اسٹور کریں گے تو ہم یہاں پہ ایک اور چھوٹا سا کانسپٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں جس طرح شروع سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ آپ پروگرامنگ میں بڑی بنیادی چیز ہے کہ آپ ایک ویریبل بناتے ہیں which is just like a bucket اور اس کو کانسٹینٹ اسائن کر سکتے ہیں انٹیجر آئی آپ نے لکھا I is equal to twenty آپ نے لکھا I is a variable and twenty is a constant ذرا چینج کر لیتے ہیں جو کانسٹینٹس ہیں ان کو لٹرل بھی بولتے ہیں آپ لٹرل جسٹ لائک جس طرح آپ کسی باسکٹ میں فروٹ رکھتے ہیں تو باسکٹ از اے ویریبل اور فروٹ جو آپ اس باسکٹ میں رکھ رہے ہیں دیٹ از کانسٹنٹ کانسپچلی بالکل اسی طرح سے پوائنٹرز میں بھی دو چیزیں ایگزٹ کرتی ہیں جب آپ نے int I comma star P T R لکھا تھا تو P T R is a point of variable اور پی ٹی آر کو جب آپ ایڈریس ازائن کریں گے کسی بھی ویریبل کا کسی ویریبل کا تو وہ ایڈریس اٹ ایک ڈیجٹ ہوگا ظاہر ہے ہے وہ وہ وہ ڈیجٹ ایڈریس جو پوائنٹر کہلائے گا یعنی ہم کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بائٹ کا جو ایڈریس ہوتا ہے تمام بائٹس ہر بائٹ کا اپنا ایک ایڈریس ہے ریم میں تو بائٹ کے جو ایڈریس ہیں وہ ایڈریس پوائنٹر کانسٹنٹس ہیں اور ایڈریس آپ جہاں رکھتے ہیں وہ پوائنٹر جہاں آپ ایڈریس رکھواتے ہیں وہ پوائنٹر ویریبلس کہلاتے ہیں ایڈریس اور پوائنٹر کانسٹنٹ ایک طرح سے ایلیسز ہیں یا انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ریم ایڈریس اور آپ سے یہ کہوں کہ پوائنٹر کانسٹنٹ دونوں کا ایک ہی مطلب ہوگا دونوں فکسڈ ہیں انچینجبل ہیں جبکہ ویریبل ایک لوکیشن ہے جہاں آپ انہیں ازائن کروا سکتے ہیں سو so, ابھی ہم نے تذکرہ کیا پوائنٹر ویریبل اور پوائنٹر کانسٹنٹ کا ہم نے یہ بھی کہا کہ ونڈوز کے اندر آپ کا جو پوائنٹر ہے وہ بتیس بٹس یا چار بائٹس کا ہوتا ہے کیونکہ ریم کے ایڈریس چار چار بائٹس وائڈ ہیں آپ ایک ڈبل ویریبل لیں آپ ایک انٹیجر ویریبل لیں سب کے ایڈریس آپ وہاں ان کے ریسپیکٹو پوائنٹر میں اسٹور کر سکتے ہیں سو یہاں پہ ایک اور چیز ہے آپ کا double variable for example C language کی اسپیسیفکیشن کے مطابق ڈبل ویریبل تو آٹھ بائٹس لیتا ہے انٹیجر دو بائٹس یا چار بائٹس لیتا ہے depends on the operating DOS میں یہ دو بائٹس کا ہوتا تھا ونڈوز میں یہ چار بائٹس کا ہوتا ہے ہم دیکھیں گے ابھی شارٹلی فلوٹ جو ہے وہ چار بائٹس کا ہوتا ہے لیکن ان سب کے ایڈریسز جو ہیں وہ آپ پوائنٹرز میں جب اسٹور کروا رہے ہیں وہ سارے فکسڈ وڈ کے ہوں گے چار بائٹس کے یہ کیا بات ہوئی ڈبل تو آٹھ بائٹ کا ہے اس میں آٹھ مختلف بائٹس ہیں تو جب آپ اس کا ایڈریس اس کے پوائنٹر میں اسٹور کروا رہے ہیں تو اس میں سے کس بائٹ کا ایڈریس اسٹور کروا رہے ہیں پوائنٹ از کہ آپ جب کسی ویریبل کا ایڈریس اسٹور کرتے ہیں تو سب سے لوئسٹ بائٹ کا ایڈریس اسٹور کرتے ہیں اگر ڈبل ویریبل بائٹ نمبر 207 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور آٹھ بائٹس آگے لے رہا ہے تو آپ ایکچولی جو اس کا ایڈریس اسٹور کریں گے تو 207 zero seven RAM address two zero store ہوگا پوائنٹر ٹو ڈبل میں اب تھوڑی سی نے کہا سینٹیکس پہ بھی ریفریش کر لیتے ہیں کہ پوائنٹرز بناتے کیسے ہیں آپ اور ان کو انیشلائز کیسے کرتے ہیں ایڈریسز کیسے اسائن کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین کے اوپر ہم نے لکھا ہے int I I comma star P T R ایک انٹیجر ویریبل بن گیا P T R pointer to integer variable بن گیا ایک ایسا ویریبل جو انٹیجر کے ایڈریس اسٹور کر سکتا ہے نیکسٹ اسٹیٹمنٹ میں ہم نے لکھا ہے P T R is equal to address of I جی ایڈریس آف جہاں میں بول رہا ہوں وہاں پہ ایمپرسینٹ یا اینڈ سائن جو آپ نارملی انگلش میں یوز کرتے ہیں وہ ہم نے یوز کیا ہے اس کو آپ ریفرنس آپریٹر یا ایڈریس آپریٹر بولتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ کسی بھی ویریبل کا جو میموری میں ایڈریس ہوتا ہے اس کو اٹھا کے ریٹرن کر دیتا ہے یعنی ایڈریس ایمپرسینٹ آئی کا مطلب ہوگا ایڈریس آف آئی آئی جہاں کہیں بھی اسٹورڈ ہے آپ کے پروگرام میں اس کی پہلی بائٹ آئی ظاہر ہے انٹیجر ہے تو ایک سے زیادہ بائٹ مشتمل ہے اس کی جو لوئسٹ بائٹ ہے اس کا ایڈریس اٹھا کے وہ پی ٹی آر کو اسائن کر دے گا سو so, ایڈریس تو اسائن ہو گیا اب اس ساری اسکیم کا فائدہ کیا ہے ایڈریس ہمارے پاس پی ٹی آر میں آ چکا ہے how do we use it کیا طریقہ ہے جس کے تھرو ہم اس ویریبل کو ایکسس کرتے ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں وی ہیو اندر آپریٹر جو اسٹار جسے میں لکھ چکا ہوں اسکرین کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں we have written star P T R میں لکھ سکتا ہوں I is equal to four ساتھ ہی میں نے لکھا ہے star P T R is equal to four یا فائیو کچھ بھی آپ لکھ سکتے تھے پر ہم نے فور لکھا دونوں اسٹیٹمنٹ ایکٹ ہیں I is equal to four کا مطلب آپ جانتے ہیں ویریبل میں آپ فور اسائن کر رہے ہیں اسٹار پی ٹی آر یہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آر میں کوئی چیز اسٹور مت کرو جبکہ بلکہ پی ٹی آر میں سے جو بھی ایڈریس پڑا ہوا ہے whatever address is contained in the P T R pointer P T R اس ایڈریس پہ جاؤ اور وہاں پہ فور اسٹور کرو یہاں پہ اگر میں star P T R is equal لکھ دوں تو ان فیکٹ آئی کی ویلو چینج ہو جائے گی کیونکہ ہوگا کیا آپ پی ٹی آر میں سے ایڈریس جو اٹھا کے لے کے آئیں گے وہ آئی کا ایڈریس ہوگا تو آپ وہاں جا کے ٹین اسٹور کر دیں گے تو آئی کی ویلو چینج ہو جائے گی یعنی اسٹار پی ٹی آر اور آئی ایک ہی لوکیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کچھ ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ایلیس بن گئے ہیں ایلیس یعنی ایک ہی شے کے دو نام so star P T R اور آئی ہم انٹرچینجبلی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ آئی کو پلس پلس کریں تو star P T R plus plus کریں سیم چیز یہاں پہ ایک چیز اور چھوٹا سا پوائنٹ ہے دیکھنے والا ہے کہ i is equal to four لکھنے سے کیا ہو رہا ہے ایک کانسٹنٹ جو ہے وہ رائٹ ہو رہا ہے آن سم میموری لوکیشن آئی ٹھیک ہے لیکن star p t r to four لکھنے سے ایکچولی یہ ہو رہا ہے کہ ایک memory location p t r پہ جا کے آپ ایڈریس ریڈ کر رہے ہیں پھر آپ اس ایڈریس پہ جا کے رائٹ کر رہے ہیں یعنی یہاں پہ ایک ریڈ آپریشن اور ایک رائٹ آپریشن آپریشن دو ہو رہے ہیں تو ابھی ہم نے لکھا اسٹار پی ٹی آر اس کا میننگ میں نے آپ کو بتایا اسے ہم ان ڈائریکشن کہتے ہیں یعنی پوائنٹر میں سے ایڈریس ریڈ کرنا اور اس ایڈریس پہ جا کے ویلو رائٹ یا ریڈ کرنا اس کو ان ڈائریکشن بولتے ہیں کیونکہ آپ نے آئی کو انڈائریکٹلی ایکس کیا ہے ڈائریکٹلی نہیں تو جو اسٹار ہے اس کو آپ ڈائریکشن آپریٹر یا ڈی ریفرنسنگ آپریٹر بولتے ہیں یعنی ایڈریس آپریٹر ایمپرسینڈ اور اسٹار ان اے وے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں دونوں کا میننگ بالکل اپوزٹ ہے ایڈریس آپریٹر کسی بھی ویریبل کا ایڈریس لیتا ہے جبکہ اسٹار آپریٹر یا انڈائریکشن آپریٹر کسی ایڈریس پہ جا کے اس پرٹیکولر ویریبل uh, کو ایکسس کرتا ہے یہاں پہ ایک بات اور نوٹ uh, کر لینا ضروری ہے کہ not to get confused about it وہ یہ ہے کہ آپ جب لکھ رہے تھے پوائنٹر ڈکلیئر کر رہے تھے ڈیفائن کر رہے تھے تو آپ لکھ رہے تھے int star p t r اسے پوائنٹر ڈکلیئر ہو رہا تھا لیکن اس پرٹیکولر سینیریو میں ہم نے لکھا star p t r is equal to this value تو وہاں اس لوکیشن پہ کوئی چیز لکھی گئی تو جو ویریبل ڈیفینیشن ہوتی ہیں جیسے انٹ آئی اسٹار پی یہاں ویریبل کریٹ کر رہے تھے int i star p t r کے کیس میں جہاں پہ آپ ویریبل ڈیفائن کر رہے ہوں وہاں پہ اسٹار کا میننگ ڈفرینٹ ہے یہ سمبل تو بظاہر ایک ہی ہے لیکن وہ اسٹار یہ بتا رہا ہے کہ جو ویریبل کریٹ ہو رہا ہے اٹ از اے پوائنٹر لیکن ان یور نارمل کوڈ اگر آپ اسٹار پی ٹی آر لکھتے ہیں that is an indirection operator ایسا کیوں ہے آپ کو دو مختلف کاموں کے لیے ایک ہی آپریٹر کیوں یوز کر رہے ہیں ہم ایسا اس لیے ہے کہ آپ جو ویریبل کریٹ کر رہے ہیں اس کا اور نیچے جو آپ اسٹار پی ٹی آر سے ویریبل ان ڈائریکشن کر رہے ہیں ان دونوں کا کانٹیکسٹ سیاق و سباق جسے کہتے تھے آپ ڈفرینٹ ہے کمپائلر کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں ویریبل کریٹ کر رہے ہیں variable creation definitely in C language ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو آپ کمپائلر ونس ایکسیکیوٹ کرتا ہے سملرلی نیچے جو آپ لکھ رہے ہیں یہ ایک نارمل اسٹیٹمنٹ ہے جو کسی لوپ میں آ سکتی ہے اور جس طرح سے نارملی آپ اسٹیٹمنٹ لکھتے رہتے ہیں سو so, انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ ٹھیک ہے کانٹیکس سے ہم ڈیفائن پتا چل جائے گا کیونکہ اگر ویریبل ڈیفائن ہو رہا ہے تو وہاں اسٹار کا مطلب یہ رکھ دیتے ہیں آپ وہ ڈفرینٹ سمبل یوز کر سکتے تھے فار ایگزامپل لینگویج لکھنے والے جو لینگویج اسپیسیفکیشن جنہوں نے بنائی ہے کمپیوٹر سائنٹسٹ نے یا فزسٹ وٹ ایور سو وہ یہ کر سکتے تھے کہ وہاں پہ ہیش سائن یوز کر لیتے int hash p t r سے پوائنٹر ٹو انٹیجر بن جاتا لیکن وہاں بھی ہے اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ اس کو یاد رکھنا آسان ہے اور یہ چیز آپ سی لینگویج میں اور مختلف جگہوں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ہی سمبل اپنے کانٹیکس سے بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے کیا وہ یہ والا آپریٹر ہے یا وہ ڈفرینٹ مثلا ایمپرسینڈ اگر آپ یاد کریں تو یہ بٹ وائز آپریٹر کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے لیکن ہماری کرنٹ سیناریو میں جب آپ ایمپرسینٹ آئی لکھتے ہیں تو یہ ایڈریس آپریٹر یا ریفرنس آپریٹر کے طور پر کام کرتا ہے اب ہم ایک اور کانسپٹ ڈسکس کرتے ہیں جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہے اور ونڈوز پروگرامنگ میں آفن یوز ہوگا اور وہ ہے پوائنٹر ارتھمیٹک کا ارتھمیٹک جس طرح آپ نے پڑھا ہوگا حساب اس میں مختلف سمبلز یوز کرتے تھے آپ جیسے جمع کے لیے ایڈیشن کے لیے آپ پلس سمبل یوز کرتے ہیں سبٹریکشن کے لیے مائنس اور ڈویژن کے لیے آپ ڈویژن سائن یوز کر سکتے ہیں سملرلی ملٹیپلیکیشن کے لیے سی لینگویج میں آپ یوز کرتے رہے ہوں گے ڈویژن کے لیے سلیش فرنٹ سلیش ملٹیپلیکیشن کے لیے star similarly so on and so forth arithmetic کے اپنے رولز ہوتے ہیں اگر آپ دو انٹیجرز کو جمع کر رہے ہیں تو اس کے رولس ڈفرینٹ ہے بنسبت اس کے کہ آپ دو فلوٹنگ پوائنٹ نمبرس کو ایڈ کریں مثلا اگر میں یہ کہوں کہ دو اور چار کو ایڈ کریں تو وہ ذرا ڈفرینٹ پروسیجر ہے اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کو ایڈ کریں تو آپ ایک ڈفرینٹ پروسیجر فالو کریں گے اگر آپ ڈفرینٹ پروسیجر فالو نہ بھی کریں کوئی یونیفارم ریپرزینٹیشن ہو تو ہمارا کنسرن کمپیوٹنگ سے ہے کمپیوٹر انٹرنلی انٹیجرس اور فلوٹنگ پوائنٹس کو ڈفرنٹلی ٹوٹلی ڈفرنٹلی ہینڈل کرتا ہے یعنی ایک انٹیجر اور ایک فلوٹ ان کی ایڈیشن جو ہے وہ بالکل مختلف طریقے سے ہوتی ہے ٹو یور سرپرائز میں بھی یا آپ کو معلوم ہوگا کہ کمپیوٹر جو ہے انٹیجر اور فلوٹ کو ایڈ نہیں کر سکتا ڈبل اور لانگ کو ایڈ نہیں کر سکتا سو مچ سو کہ انٹیجر اور لانگ انٹیجر کو بھی ایڈ نہیں کر سکتا جب تک کہ ان میں سے ایک چیز کو دوسرے کی ٹائپ میں کنورٹ نہ کر لے اسے ہم ٹائپ کاسٹنگ کہتے ہیں انٹیجر اور لانگ کو ایڈ کرتے وقت آپ کے پاس دو آپشن ہیں کہ لانگ ویریبل کو یا تو انٹیجر بنا دیا جائے ٹیمپرریلی یا انٹیجر ویریبل کو لانگ ویریبل بنا دیا جائے ٹائپ کاسٹنگ بھی آج کے ہمارے لیکچر کا حصہ ہے لیکن پہلے ہم پوائنٹر ارتھمیٹک دیکھیں گے سی لینگویج میں پوائنٹر ارتھمیٹک جو ہے اس کا مطلب ہے کہ پوائنٹرز کی جمع تفریق آپ دو یا مختلف پوائنٹرس کو ایڈ یا سبٹریکٹ کر سکتے ہیں پوائنٹرس کو ایڈ کرنے کا مطلب کیا ہے ایک پوائنٹر میں ایک ویریبل کا ایڈریس اسٹورڈ ہے اور دوسرے پوائنٹر میں دوسرے ویریبل کا ایڈریس اسٹورڈ ہے یا کوئی اور ڈفرنٹ ایڈریس اسٹورڈ ہے آپ ان ایڈریس کو ایڈ کر سکتے ہیں سبٹریکٹ کر سکتے ہیں یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک پوائنٹر جس کے اندر کوئی ایڈریس اسٹورڈ ہے کسی پرٹیکولر بائٹ کا اس ایڈریس میں ایک انٹیجر ایڈ کر سکتے ہیں پلس یا مائنس کر سکتے ہیں سبٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں اسے ہم پوائنٹر ارتھمیٹک کہتے ہیں پوائنٹر ارتھمیٹک میں آپ صرف ایڈیشن اور سبٹریکشن کر سکتے ہیں یعنی صرف دو آپریٹر اویلیبل ہیں ایک پلس اور دوسرا مائنس اس کی بڑی لاجیکل سی ریزن ہے کہ ریم ایڈریس کو ڈیوائڈ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ایک ریم ایڈریس کو دوسرے پہ ڈیوائڈ کریں یہ کوئی لاجیکل میننگ نہیں رکھتا سملرلی دونوں ایڈریس کو ملٹیپلائی کرنا بھی کوئی لاجیکل میننگ نہیں رکھتا آپ صرف ریم میں یا چند بائٹس آگے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ ایڈیشن کر لیتے ہیں آپ یا چند بائٹس پیچھے آنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ سبٹریکشن کر لیتے ہیں سو پوائنٹر ارتھمیٹک جو ہے یہ پلس اور مائنس کے آپریٹر ہی پر مشتمل ہے ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں آپ کے پاس ایک ویریبل ہے آف ٹائپ ڈبل اس کو کوئی بھی نام دے دیجیے ڈبل ڈی کہہ لیجیے سملرلی آپ کے پاس ایک پوائنٹر ویریبل ہے p t r pointer to double آپ اس کو ڈکلیئر اس طرح سے کریں گے double d double star p t r آپ نے پی ٹی آر میں ڈبل جو ویریبل ڈی ہے ڈی کا ایڈریس اسٹور کروا دیا اب پی ٹی آر کے اندر اس ویریبل کا ایڈریس پڑا ہوا ہے اگلی اسٹیٹمنٹ یہ تو بہت آسان تھا کہ ہم ڈبل میں ون یا ٹو یا تھری کچھ بھی ایڈ کرتے تو ہمیں پتا ہے کیا ہوگا ڈبل ویریبل ون ایڈ کریں گے سمپلی ون ایڈ ہو جائے گا وہ انکریمنٹ ہو جائے گا سملرلی آپ کچھ سبٹریکٹ کریں گے تو سبٹریکٹ ہو جائے گا لیکن ہم اب کیا کرتے ہیں کہ پوائنٹر میں ون ایڈ کر دیتے ہیں we write a statement p t r is equal to p t r plus one یا کوئی اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ اس سے کیا ہوگا جی ہاں پوائنٹر کے اندر ڈبل کا اسٹارٹ ایڈریس اسٹورڈ ہے اور ہم نے ایکسپریشن لکھا ہے p t r is equal to p t r plus one assume کریں کہ جو ڈبل ویریبل ہمارے پاس تھا ڈی وہ RAM address two seven one سے اسٹارٹ ہو رہا ہے آٹھ بائٹس پر مشتمل ہوتا ہے double so two seven one سے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے تو ٹو سیون ون سے اسٹارٹ ہو کر ٹو سیون ایٹ تک آپ کا پورا ڈبل ویریبل ڈی ہے آپ نے اس کا ایڈریس جب پی ٹی آر میں اسائن کیا تو ہم نے بات کی تھی کہ لوئسٹ بائٹ کا ایڈریس جائے گا 271 seven one p t r کو اسائن ہو جائے گا جب آپ پی ٹی آر میں ون ایڈ کریں گے سو ٹو آر سرپرائز کیا چینج آئے گی ریزلٹ ول بی ٹو یعنی ٹو میں ایٹ ایڈ ہو جائے گا ویری اسٹرینج جی ہاں ایتھمیٹک کے رولس کے مطابق آپ پوائنٹر میں جب انکریمنٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل اگر آپ ون ایڈ کر رہے ہیں تو پوائنٹر جس ڈیٹا ٹائپ کو پوائنٹ کر رہا ہوگا اس کیس میں وہ ڈبل کو پوائنٹ کر رہا تھا ایک ڈبل ویریبل کو جس ڈیٹا ٹائپ کو پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہو اس ڈیٹا ٹائپ جتنا جو سائز ہے اتنی بائٹس وہ اسکپ کر دیتا ہے ڈبل کا سائز کیا ہوتا ہے ایٹ بائٹس سو پوائنٹر آٹھ بائٹ فارورڈ چلا جائے گا آگے چلا جائے گا آٹھ بائٹس چھوڑ کے اس سے اگلے والی بائٹ کا ایڈریس اپنے پاس رکھ لے گا اگر یہ پوائنٹر ٹو ڈبل نہ ہو پوائنٹر ٹو کیریکٹر ہو تو اس پوائنٹر میں ون ایڈ کرنے سے کتنی بائٹس آگے جائے گا یہ جی ہاں کیریکٹر کا سائز جو کہ ایک بائٹ ہے لہذا یہ صرف ایک بائٹ آگے آئے گا فارورڈ موو ہوگا فلوٹ کے کیس میں اگر پوائنٹر میں کسی فلوٹ کا ایڈریس پڑا ہے پوائنٹر کی data type pointer to float ہے تو اس میں ون ایڈ کرنے سے وہ چار بائٹس آگے آئے گا کیونکہ فلوٹ کا سائز چار بائٹس ہوتا ہے یعنی لاجکلی دیکھیں تو پوائنٹر میں ون ایڈ کرنے سے وہ میمری میں لاجکلی اگلے والے فلوٹ کو پوائنٹ کرنا شروع کر دے گا اس ایگزامپل کے کیس میں وہ میمری میں جہاں اس سے اگلا ڈبل ہم اسٹور کر سکتے ہیں میمری میں اس جگہ کو پوائنٹ کرنا شروع کر دے گا this is called pointer arithmetic similarly آپ اگر مائنس ون کرتے تو وہ آٹھ بائٹس پیچھے چلا جاتا پوائنٹر ٹو ڈبل آٹھ بائٹس پیچھے جاتا پوائنٹر ٹو فلوٹ چار بائٹس پیچھے جاتا میموری میں واپس چلا جاتا جی تو تمام پوائنٹر جو ہیں وہ چار بائٹس کے ہوتے ہیں ہم نے ابھی تک جو بات کی ہے اور پوائنٹر ارتھمیٹک کے رولس کے مطابق آپ جب کسی پوائنٹر میں انکریمنٹ کریں ون ایڈ کریں تو وہ اتنی بائٹس آگے جاتا ہے جو سائز ایگزیکٹلی اتنا سائز آگے جائے گا جو سائز اس ڈیٹا ٹائپ کا ہے جس کو وہ پوائنٹ کر رہا ہو اگر وہ پوائنٹ ٹو ڈبل ہے تو ون ایڈ کرنے سے ایٹ بائٹ اسکپ کرے گا so on and so forth تو پوائنٹر کی جس طرح ہم نے بات کی ہے پوائنٹر کی ڈیٹا ٹائپ کی سگنیفیکنس کیا ہے کیا اہمیت ہے پوائنٹر کی ڈیٹا ٹائپ کی پوائنٹر ٹو انٹیجر ہو پوائنٹر ٹو فلوٹ ہو پوائنٹر ٹو ڈبل ہو اس کی کیا اہمیت ہے انٹیجرز انٹیجرز ہیں نارمل ہیں فلوٹس ہیں ڈبل ہیں ان کی ڈیٹا ٹائپس کی یہ اہمیت ہے کہ انٹیجر جو ہے وہ انٹیگرل ویلو اسٹور کرتا ہے اور اس کی دو بائٹس یا ونڈوز میں چار بائٹس ہوتی ہیں وہ ڈیسیمل پوائنٹ اسٹور نہیں کر سکتا فلوٹ جو ہے وہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر اسٹور کرتا ہے اس کی ایک خاص رینج ہوتی ہے اور وہ چار بائٹس پر مشتمل ہوتا ہے اسی طرح سے ڈبل کی اپنی خاصیتیں ہیں اور لانگ ڈبل ویریبل جو ہے وہ دس بائٹس پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ ایک بہت بڑی رینج فلوٹنگ پوائنٹ یا کی کر سکتا ہے لیکن سب کے سب ایک ہی سائز کے کے چار بائٹس ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک ریم ایڈریس کرنا ہوتا ہے تو ان کی ڈیٹا ٹائپ کی سگنیفیکنس کیا ہے اچھا ایک اور بات یہ کہ پوائنٹرز کے اندر آپ ڈیسیمل نمبر تو اسٹور کر ہی نہیں پاتے کیونکہ ریم ایڈریس آشاریہ میں نہیں ہو سکتا یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ جی دو آشاریہ پانچویں بائٹ ایکسس کریں impossible let's refer back to the previous example جو ہم نے لی ہے جس میں ہم نے ایک ڈبل ویریبل لیا تھا ڈی اور ایک پوائنٹر لیا تھا پی ٹی آر جس پہ ہم نے اس ڈبل کا ایڈریس اسٹور کیا تھا ہم نے لکھا star p t r is equal to فرض کیجیے لکھتے ہیں 2.7 یا کچھ بھی تو ہوتا کیا ہے کہ پی ٹی آر میں جس ڈبل ویریبل جو ڈی ہے اس کا ایڈریس اسٹورڈ ہے تو یہ اس ایڈریس پر جا کر یہ ویلو لکھوا دے گا اس پرٹیکولر ایڈریس پہ جا کر اس ویریبل ڈبل ڈی میں یہ ویلو لکھوا دے گا تو کیا آپ مجھے بتا پائیں گے کہ میموری میں ٹوٹل کتنی بائٹس موڈیفائی ہوں گی جی ہاں ڈبل میں آپ چونکہ ایک ویلو اسٹور کر رہے ہیں اور ڈبل آٹھ بائٹس کا ہوتا ہے تو میموری میں آٹھ بائٹس موڈیفائی ہوں گی پوائنٹر اس ویلو اس ویریبل ڈی کو پوائنٹ کر رہا ہے تو آپ نے اس پوائنٹر کے تھرو انڈائریکٹلی اس ویریبل کو ماڈیفائی کیا ہے تو اس ویریبل کی ڈیفینیٹلی جتنی وڈ ہے اتنی بائٹس ماڈیفائی ہوں گی اور وہاں 2.7 لکھوا دیا جائے گا ویریبل ڈبل میں ڈبل ٹائپ کے ویریبل میں سو so, پوائنٹر کی ڈیٹا ٹائپ کی دو اہمیتیں ہیں یا سگنیفیکینس اس کی دو باتوں کی وجہ سے ہے پہلی بات یہ ہے کہ پوائنٹر ارتھمیٹک میں پوائنٹر کی ٹائپ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہم پوائنٹر میں ون ایڈ کریں تو یا انکریمنٹیشن یا ڈیکریمنٹیشن ہم اسے کہیں گے کریں تو کتنی بائٹس میموری میں فارورڈ یا بیک جائیں گے آپ اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ انڈائریکشن کرتے ہیں تو ایکچولی کتنی بائٹس میموری میں ماڈیفائی ہوں گی ہمارا اگلا سوال ہے پوائنٹر ٹائپ کاسٹنگ یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے تمام پوائنٹرس ہم نے دیکھا چار بائٹس کے ہوتے ہیں پھر بھی ان کی ڈیٹا ٹائپ ڈفرینٹ ہونے سے ہم دو جو ابھی دو باتیں کی وہ ایگزٹ کرتی ہیں اگر پوائنٹر ٹو انٹیجر ہے تو اس کا بہیویئر یہ ہوگا کہ ان ڈائریکشن کے وقت وہ چار بائٹس موڈیفائی کرے گا ان ونڈوز اگر وہ پوائنٹر ٹو کیریکٹر ہے تو صرف ایک بائٹ ان ڈائریکشن سے موڈیفائی ہوگی سملرلی پوائنٹر ارتھمیٹک میں اتنی بائٹس آگے یا پیچھے جائے گا وہ ہم اسے ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ وہ کس ڈیٹا آئٹم کو پوائنٹ کر رہا ہے اگر پوائنٹ ٹو انٹیجر ہے پوائنٹ ٹو فلوٹ ہے پوائنٹ ٹو ڈبل ہے تو ہم انٹیجر فلوٹ یا ڈبل کے سائز سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کے پوائنٹر کس طرح سے فارورڈ یا بیک ہوں گے لیکن ہمارے پاس ایک چیز اویلیبل ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹائپ کاسٹ آپریٹر ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں ہم ایک ویریبل لیتے ہیں ڈبل ڈی ایک پوائنٹر لیتے ہیں p t r point to double اس پوائنٹر میں ڈبل کا ایڈریس اسائن کروائیں ٹھیک ہے پوائنٹر جو پی ٹی آر ہے اس میں آپ فار ایگزامپل ون ایڈ کریں کتنی بائٹس اسکپ ہوں گی یا پوائنٹر کتنی بائٹس آگے چلا جائے گا آٹھ بائٹس اگر میں اس پی ٹی آر سے پہلے ٹائپ کاسٹ آپریٹر لگا دوں تو اس پوائنٹر میں ون ایڈ کرنے سے اب اس کی نئی ٹائپ کے مطابق بائٹس اسکپ ہوں گی ٹائپ کاسٹ آپریٹر پوائنٹر سے پہلے میں نے لکھا ہے کیریکٹر اسٹار بریکٹس کے اندر کے اندر this is called type cast operator اور اسے ایکسپلس ٹائپ کاسٹنگ کہتے ہیں آپ کمپائلر کو مجبور کر رہے ہیں کہ اس پوائنٹر کو آرزی طور پر پوائنٹر ٹو کیریکٹر تصور کرے اب آپ اس میں جب ون ایڈ کریں گے تو پی ٹی آر کی اب temporarily data type pointer to character ہے اس میں ون ایڈ کریں گے تو اب یہ ون بائٹ اسکپ کرے گا اہم بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ پی ٹی آر کی اپنی ڈیٹا ٹائپ چینج نہیں ہوگی بلکہ اس ایکسپریشن میں جہاں پہ آپ ٹائپ کاسٹ آپریٹر اور پی ٹی آر لکھا ہوا ہے وہاں پہ ٹمپرریلی ہم پوائنٹر کی data type pointer to character کریں گے اور اس میں ون ایڈ کرنے سے اس پہ پوائنٹ ٹو کیریکٹر کے رولس اپلائی ہوں گے اور اب یہ ون بائٹ اسکپ کرے گا تو ٹائپ کاسٹ آپریٹر کی بات ہوئی uh, میں ٹائپ کاسٹ آپریٹر بہت ٹرکی ہیں ہم اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں تو ایگزامپل میں آپ دیکھیے کہ ہم ایک پوائنٹر لے رہے ہیں پی ٹی آر ایک ویریبل انٹیجر ویریبل لے رہے ہیں آئی پوائنٹر میں انٹیجر کا ایڈریس اسٹور کر رہے ہیں ہم آئی کا اور ہم اب یہاں پہ ٹائپ کاسٹ آپریٹر یوز کر رہے ہیں کیرسٹار پوائنٹر ٹو کیریکٹر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے لکھا ہے ان ڈائریکشن سے پہلے ہم نے پوائنٹر سے پہلے ٹائپ کاسٹ آپریٹر ایڈ کیا ہے اس پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ میں پوائنٹر پی ٹی آر کو ٹمپرریلی پوائنٹر ٹو کیریکٹر سمجھا جائے گا یعنی اب جب ہم انڈائریکشن کریں گے تو پی ٹی آر کا بہیویئر پوائنٹر ٹو کیریکٹر کی طرح کا ہوگا یہ پوائنٹ اسی میموری لوکیشن کو کر رہا ہے جہاں پہ آئی اسٹورڈ ہے لیکن پوائنٹر ٹو کیریکٹر میں ٹائپ کاسٹ کرنے کے بعد جب ہم انڈائریکشن کریں گے تو یہ صرف پہلی ایک بائٹ کو موڈیفائی کرے گا کیونکہ اب یہ ٹمپرریلی پوائنٹر ٹو کیریکٹر بن چکا ہے اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پوائنٹر ٹو کیریکٹر میں ٹائپ کاسٹ کرنے کے بعد ٹائپ کاسٹ آپریٹر لگایا ہم نے اس کے بعد ہم نے جب پلس ون کیا تو یہ صرف ایک بائٹ اسکیپ کرے گا اور جب ہم اب ان ڈائریکشن کریں گے تو یہ سیکنڈ بائٹ کو موڈیفائی کر دے گا انٹیجر کی پہلی بائٹ کو چھوڑ کے اس سے اگلی والی بائٹ میں جو بھی ہم ویلو رکھوا رہے ہیں وہ اسائن کر دے گا ٹھیک ہے اس سے انٹیجر کی اپنی ویلو تو ڈسٹروائے ہو جائے گی یا کرپٹ ہو جائے گی لیکن ہم اس ایک پرٹیکولر بائٹ کو موڈیفائی کر پائیں گے جی تو ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں اسیوم کیجئے ہمارے پاس ایک لانگ ڈبل ویریبل ہے کوئی بھی نام رکھ لیجئے ہم نے اس کا نام آئی رکھا ہے سو لانگ ڈبل ویریبل جو ہے وہ دس بائٹس پر مشتمل ہوتا ہے according to the C language standard so دس بائٹس ہیں تو اگر ان بائٹس کو نمبر کرنا شروع کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بائٹ نمبر زیرو جو لوئسٹ بائٹ ہے پھر byte number one two three four اس کو میں کہوں گا کہ یہ زیرو بیسڈ نمبرنگ ہے فرض کیجیے ہماری نمبرنگ زیرو بیسڈ ہی ہے یعنی کہ جب میں آپ سے یہ کہوں کہ بائٹ نمبر سکس تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہم جس طرح سے اردو میں بات کرتے ہیں تو یہ ساتویں بائٹ ہوگی پہلی چھ بائٹس آپ چھوڑ جائیں گے اور ساتویں بائٹس سو so, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو zero based byte number six ہے اس کو ہم ایک لانگ ڈبل ویریبل آئے اس میں موڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس ویریبل کی byte number six zero based modify کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے کریں گے جی ہاں اگر لانگ ڈبل ویریبل میں اگر آپ ڈائریکٹ اسائنمنٹ کروائیں گے تو all the ten bytes will modified لہٰذا ہمیں پوائنٹر ارتھمیٹک اور پوائنٹر ٹائپ کاسٹنگ کا سہارا لینا پڑے گا کیسے آپ اس ویریبل کا ایڈریس جو لانگ ڈبل ویریبل آیا ہے اس کا ایڈریس ایک پوائنٹر میں رکھوائیے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسکرین پر اور اب ہم کیا کرتے ہیں پوائنٹر کو ہم نے کیریکٹر میں ٹائپ کاسٹ کیا اور چھ بائٹ کی یعنی آپ جو ایکسپریشن دیکھ رہے ہیں اس میں type cast operator care available before P T R P T R سے پہلے ٹائپ کاسٹ آپریٹر لگا ہوا ہے اور اس کے بعد پلس سکس اس سے کیا ہوگا پوائنٹر کی ارتھمیٹک کے رولس کے مطابق پوائنٹر کو ٹائپ کاسٹ کرنے کے بعد اس میں سکس ایڈ کرنے سے چونکہ یہ پوائنٹر ٹو کیریکٹر ہے تو یہ چھ بائٹ کرے گا اور اب ہم جب انڈائریکشن کریں گے تو چونکہ یہ اب پوائنٹر ٹو کیریکٹر میں ٹائپ کاسٹ ہو چکا ہے تو صرف ایک byte byte number six modify ہوگی آسان بات جی ہاں پوائنٹر ارتھمیٹک کے تھرو آپ اس طرح کے کھیل کھیل سکتے ہیں اور ونڈوز پروگرامنگ میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ آپریٹنگ سسٹم لیول پر اے پی آئی لیول پر انشاءاللہ ہم یہ ٹرمز ایکسپلین بھی کریں گے کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس طرح کی چھوٹی موٹی ٹویکنگ کرنی پڑے گی اور ہم ویل انجوائے اٹ انشاءاللہ اب ہمارے ذہن میں ایک اور پوائنٹ آیا ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک پوائنٹر ویریبل جو کہ میموری میں اسٹور ہوا ہوگا چار بائٹس لے گا ہم پہلے بات کر چکے ہیں ایک پوائنٹر ویریبل ہے ایس یو کیجیے پی ایک ہمارے پاس کیریکٹر اویلیبل ہے C H pointer variable P تو پوائنٹر ویریبل پی جو ہے یہ میموری میں چار بائٹس لے گا آپ یہ پوائنٹر ٹو کیریکٹر ہے تو اس میں سی ایچ کا ایڈریس اسائن کروا سکتے ہیں یہاں تک تو بہت اچھے لیکن سوال یہ ہے کہ جو پوائنٹر پی ہے یہ بھی تو اٹ سیلف کہیں میموری میں اسٹور ہوا ہوا ہے کیونکہ یہ پوائنٹر ویریبل ہے میموری میں چار بائٹس لیے ہوئے ہے تو اس کا بھی تو کوئی اسٹارٹنگ ایڈریس ہوگا جی ہاں پوائنٹر ویریبلس اٹ سیلف ان کے بھی اپنے ایڈریس ہوتے ہیں اور ہم ان کے بھی ایڈریس لے کر کسی اور ویریبل میں اسائن کروا سکتے ہیں تو ایسے ویریبلس جو پوائنٹرز کے ایڈریس اسٹور کرتے ہیں پوائنٹر ویریبل کے ایڈریس اسٹور کرتے ہیں انہیں آپ پوائنٹر ٹو پوائنٹر کہتے ہیں ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس جیسے میں نے بات کی تین ویریبل اویلیبل ہیں ایک کیریکٹر ویریبل سی ایچ ہے دوسرا پوائنٹر ویریبل پی ہے اور تیسرا جہاں اسٹار اسٹار کیو جو ہم لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ it's a pointer to pointer to Q pointer to pointer to character Q is a variable جس کی ٹائپ ہے pointer to pointer to character double star یہ بتا رہا ہے کہ جیسے آپ بی پہلے بھی جانتے ہوں کہ اٹس اے ڈبل پوائنٹر اس کو ڈبل پوائنٹر بھی کہہ دیتے ہیں نیچے لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ پہ ذرا غور کریں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ P is equal to address of C H character کا ایڈریس ہم نے پی میں اسائن کروا دیا اور اگلی اسٹیٹمنٹ میں کیو میں ہم نے پوائنٹر پی کا ایڈریس اسائن کروا دیا اب کیو کے پاس کیا ہے کیو کے پاس پوائنٹر پی کا ایڈریس ہے اور جو پی پوائنٹر ہے اس کے اس کے پاس کیریکٹر سی ایچ کا ایڈریس ہے اب اگر ہم اسٹار پی لکھیں گے تو کیا ہوگا اسٹار پی جو ان ڈائریکشن آپریٹر ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہم actually we are giving the commandment to the C P U کہ ویریبل پوائنٹر ویریبل پی کے اندر جو ایڈریس پڑا ہے اسے لو اور اس ایڈریس پہ جا کے موڈیفکیشن کرو جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی صورت میں لیکن ویریبل کیو کے کیس میں اٹ ول بی ڈیفرنٹ اب اگر آپ سی پی یو کو کہیں گے اسٹار کیو تو اس کا مطلب ہوگا کہ ڈبل پوائنٹر کیو جو ہے اس کے اندر جو ایڈریس پڑا ہوا ہے وہاں جاؤ تو اس کے اندر کس چیز کا ایڈریس پڑا ہوا ہے کیو میں پی کا ایڈریس پڑا ہوا ہے سو ہمیں کیا کرنا ہوگا سی ایچ تک پہنچنے کے لیے ہم ڈبل اسٹار ایڈ کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا ڈبل اسٹار یہ بتا رہا ہے پہلے انر اسٹار ایویلویٹ ہوگا inner indirection operator associativity کے رولس کے مطابق سو so, وہ یہ کہے گا کہ کیو کے اندر جو ایڈریس پڑا ہوا ہے اس میموری لوکیشن پہ جاؤ وہاں سے ویلو فیچ کرو پھر ونس اگین ان ڈائریکشن ہوگی اور آپ دوبارہ جو ابھی آپ نے ایڈریس فیچ کیا ہے اس ایڈریس پہ ایک دفعہ پھر جائیے یعنی کہ دو دفعہ ان ڈائریکشن ہوگی اور ایونچولی آپ سی ایچ تک پہنچ جائیں گے ہم ایک پرنٹ آف اسٹیٹمنٹ نیچے لکھ دیتے ہیں جس میں ہم نے سی ایچ اسٹار پی اور ڈبل اسٹار کیو کو پرنٹ کروایا ہے تو ایونچولی یہ تینوں ایک ہی چیز پرنٹ کریں گے یعنی اگر لوزلی میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کیریکٹر سی ایچ کو ڈائریکٹلی ہم سی ایچ کے تھرو ریفر کر سکتے ہیں انڈائریکٹلی ہم اسے اسٹار پی کے تھرو ریفر کر سکتے ہیں یا اسٹار اسٹار کیو کے تھرو ریفر کر سکتے ہیں تھوڑی سی مائنڈ اسٹارمنگ کرتے ہیں آپ سوال میرا یہ ہے بلکہ لیٹس ڈسکس اٹ اب جو ہم نے ڈبل پوائنٹر لیا ہے میموری میں ایک ویریبل کیو اس کا بھی تو ایڈریس ہے ویل ڈونٹ کل می ہم ٹریپل پوائنٹرس کی بات کرنے جا رہے ہیں سو so, بالکل اسی طرح سے آپ کے پاس ٹریپل پوائنٹرس بھی ہوتے ہیں جن میں آپ ڈبل پوائنٹرس کے ایڈریس اسٹور کرواتے ہیں اب ہم کچھ انتہائی ایڈوانسڈ کانسپٹ لیکچر ختم کرتے ہوئے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ہمیں نوبیل پرائز ملنا یقینی ہو جائے گا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی تک بلکہ بکس میں بھی یہ روایت ہے کہ پوائنٹرز کو پی ٹی آر کا نام دیا جاتا ہے جہاں بھی پوائنٹر کا ذکر آیا پی ٹی آر موجود ہے سو so, پہلا پوائنٹ یہ ہے ایڈوانس کانسیپٹ یہ ہے کہ پوائنٹر کو آپ پی ٹی آر کے علاوہ بھی کوئی نام دے سکتے ہیں ویل well, دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پوائنٹر ریتمیٹک میں ابھی ہم نے جیسے پوائنٹر ٹو کیریکٹر تھا تو ون ایڈ کیا ایک بائٹ اسکپ ہو گئی ون سبٹریکٹ کیا تو ایک بائٹ ریم میں وہ پیچھے چلا گیا تو ہم نے ہر جگہ پہ ون ہی کا تذکرہ کیا سو فار یور انفارمیشن آپ کسی پوائنٹر میں ون کے علاوہ ٹو تھری فور فائیو کوئی اور نمبر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا uh, اگر پوائنٹر ٹو فلوٹ ہے چار بائٹس لیتا ہے تو ایک ایڈ کرنے سے وہ فور بائٹ اسکپ کرے گا ظاہر ہے ایک اور ایڈ کر دیں گے یعنی دو ایڈ کریں گے تو وہ آٹھ بائٹ اسکپ کرے گا so on and so fourth تیسرا کانسیپٹ یہ ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا جو ڈاس پروگرامرز ہیں بیسکلی کہ جو آپ کا انٹیجر ہوتا ہے وہ ونڈوز uh, پروگرامنگ میں آپ کے جو current one thirty two systems ہیں uh, ان میں انٹیجر کا سائز بھی فور بائٹس ہوتا ہے یعنی پریکٹیکلی uh, انٹیجر اور لانگ ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تھرٹی ٹو بٹ پوائنٹرز ہیں جیسے ونڈوز میں ہیں آپ کے پاس تو تھرٹی ٹو بٹ پوائنٹرز کو یوز کرتے ہوئے آپ total two power raise to thirty two RAM bytes کو مارک کر سکتے ہیں یا ایڈریس کر سکتے ہیں ان میں سے پہلی بائٹ جو ہوگی وہ 000 ہوگی اور آخری بائٹ ایک بہت بڑا سا نمبر ہے جو میں اسکرین پہ لکھ رہا ہوں وہ ہوگی اس کو ہیکسا ڈیسیمل میں اگر آپ لکھیں گے تو یہ آٹھ ایف جو نمبر میں ہیکسا ڈیسیمل میں لکھا ہے جو اس طرح سے سی میں آپ اسے ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آخری ایڈریس یہ ہوگا اور آج کا لاسٹ ٹپ یہ ہے کہ نارملی میموری ایڈریسز جو ہیں وہ ہیکسا ڈیسیمل نوٹیشن میں لکھے جاتے ہیں سی لینگویج میں آپ ڈیسیمل کانسٹنٹ لکھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ زیرو ایکس ایڈ کرتے ہیں جس سے کمپائلر اس پرٹیکولر نمبر کو ڈیسیمل ڈیسیمل نمبر ٹریٹ کرتا ہے تو ریم آپ آپ پروگرامنگ کرتے ہوئے نارملی نوٹیشن میں لکھتے ہیں لیکچر ختم کرنے سے پہلے جسٹ فوڈ فور تھاٹ میں آپ کے لیے دو سوالات لکھ رہا ہوں یہاں پہ اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو دو اسٹیٹمنٹس ہم نے دی ہوئی ہیں ان اسٹیٹمنٹس کو اگر ایکسیکیوٹ کیا جائے تو یہ اس ویریبل کی کون کون سی بائٹس کو موڈیفائی کریں گی اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام کو پہنچتا ہے ہم نے آج پوائنٹرز کے بارے میں بات کی ویٹ آف دا ایڈریس بس سے ہم اسٹارٹ ہوئے تھے اور ہم نے پھر پوائنٹر ریتھمیٹک اور پوائنٹر ٹائپ کاسٹنگ کو دیکھا ڈبل پوائنٹرز کا ملٹیپل پوائنٹرز کا ذکر بھی آیا بیچ میں انشاءاللہ شاء اللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کچھ اور ایڈوانس کانسیپٹس کو دیکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ